حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے ہلکی مگر مکمل نماز پڑھاتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو پچیس